مسعر نے بیان کیا ان سے علی بن اکمر نے کہ میں نے ابو حجیفہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو اٹھانوے